ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ خاتون کون ہے میں نے کہا فلاں صاحبہ ہے جو سوتی نہیں، ام المومنین نے ان کی نماز تحجد کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو وہی چیز اختیار کرو جس کی تمہیں طاقت ہو قسم ہے اللہ کی اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا وہ کام زیادہ پسند تھا جس پر وہ عمل کرنے والا دوام کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو اڑتیس